عالم پہلے آئے انہوں نے ان کو کی قدر نہ کی پھر دس سال بعد اور عالم آیا تو وہ آدمی کہتا ہے میاں پہلے بھی تمہارے پاس ایک عالم آئے تھے تم نے قدر نہیں کیا تھا اب دوسرے آ رہے ہیں خیال کرو ان کا قدر کرنا ہے حالانکہ پہلے عالم ان کے پاس نہیں آئے تھے بلکہ ان کے باپ دادوں کے پاس آئے تھے تو یہاں بھی ایسے ہے کہ آبا کے فیل کی نسبت کی جاتی ہے کس کی طرف ابنا کی طرف تمہارے پاس آئے تھے یعنی تمہارے باپ دادو کے پاس آئے کوئی سمجھ آیا ہے تمہارے پاس یعنی تمہاری قوم تھی تمہاری قوم تھی تمہارے باپ دادے تھے تمہارے پاس آئے تھے یہ برا ہے اس لیے والا قد جا عم پر لکھا یعنی قوم قبط میں یعنی والدوا نہیں یعنی قوم اندر یعنی تمہاری قوم کے اندر آئے تھے تمہارے باپ دادو کے اندر آئے تھے باپ دادو کے فیل کی نسبت کی جا رہی ہے کس کی طرف ابنا کی ولقد پتا سو اور البتہ تعبی آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ من قبل و آج سے پہلے دلائل لے کر دل تم فی شک پس ہمیشہ رہے تم بیچ شک کے مما اس مسئلہ توحید سے اس مسئلہ توحید سے جو آئے تھے حضرت تمہارے پاس وہ مسئلہ لے کر حضرت مما پر یہ لکھا ہوا ہے قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما من عبادت اللہ وحدہ لا شریک له من عبادت اللہ وحدہ لا شریک له شریق و معالم سمجھا اللہ پاک کی عبادت اکیلے کر کے اللہ کوئی شریک نہیں یہ مسئلہ تھا حتی اذا حلقا کہ جب آپ فوت ہو گئے حضرت ہلاکت کا معنی ہماری زبان میں تو اچھا نہیں ہے ہماری زبان میں تو مانا ہے برا ہلاکت کا معنی برباد ہو جائے لیکن یہاں مانا وہ نہیں ہے جہاں بھی مانا موت ہے ہاشیا پر ہوا ہلاکا پر ہاشیے لکھے ہیں اے ماتا اے خادن معلم اے بل موت از مات یوسف علیہ السلام اب مدھری وقت کے بامرد وقت کے کس کا لفظ ہے یہ حضرت شاہ ولی اللہ فت الرحمان منع کر رہے ہیں وقت کے بامرد جب مر گیا جب از موزے و شیخ الحمد شیف اللہ سمجھ رہے ہو معلوم ہوا کہ نبیوں پر موت آتی ہے نہیں آتی اور موت کی نسبت کرنا نبیوں کی طرف یہ بھی صحیح ہے غلط نہیں ہے حتیٰ اذا حلقا حتیٰ کہ جب آپ مر گئے فوت ہو گئے کل تم کہا تم نے ہر جگہ نہیں اٹھائے بھیجے گا اللہ پاک بعد اس کے کسی رسول کو بس جان چھوٹ گئی بس یہ رسول آیا تھا سمجھا یہ فوت ہو گیا بس اور کوئی رسول آئے گا نہیں سمجھا نہیں یہ مطلب ہے اس کا سمجھا کہ تم ہمیشہ شک میں رہے انکار کرتے رہے جب وہ فوت ہو گئے تم نے کہا جان ہی چھوٹ گئی کیا ہو گیا جان چھوٹ گئی بس اب کوئی رسول نہیں آئے گا بعض علماء یہ مانا کرتے ہیں کہ پہلے جب وہ زندہ رہے تو تم شک کرتے رہے لیکن جب وہ فوت ہو گئے پھر تم نے پہچانے شروع کر دیا تم نے کہا ہو یہ تو بڑا عظیم الشان پیغمبر تھا ایسا پیغمبر پھر کبھی نہیں آئے گا ایسا پیغمبر پھر لیکن وہ تمہارا پچھتانا جو ہے وہ بعد از وقت تھا بیکار تھا پھر وہ پچھتانا یہ مانا بھی کیا آزاد کل تم نے بات اللہ حتیٰ کہ جب فوت ہو گئے کہا تم نے سے ہر نہیں بھیجے گا اللہ بعد اس کے کسی رسول کو کزالے کا یوزی حضرت یہ اب قانون آ رہا ہے پہلا کہ جو آدمی غیب اور شک کرتا ہے اللہ اس کو زلال کے نیچے لے آتا ہے اور کزالے کا تالی لیا ہے اس لیے کاف بے معنی لام ہے کاف بے معنی لام ہے بوجہ اسی شک کے شک مسئلہ توحید میں شک کرنے کی وجہ سے گمراہ کر دیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو وہ مصرف ہے مصرف ان کا معنی نہیں چلتا ہے ایسی شرک و کے ہی شرک و کے ہی شرک کے اندر اور اللہ کی نافرمانی کے اندر از خادن سمجھا کہ حد سے باہر ہونے والا مرتاب شک کرنے والا فی دین ہی اپنے دین میں شک کرنے والا دکھایا نہیں لکھا نہیں لکھا فی دین ہی اپنے دین کے اندر خادن کا حوالہ ہے اور اردو لگ بھی ہے شبہات میں گرفتار ہونے والا شبہات میں مرتاب شبہات میں گرفتار ہونے والا اللہ ایسے کو گمراہ کر دیتا ہے بس اللہ دینا دلونا اللہ دینا دلونا مبتدا ہے اور کابورا مختن کی خبر ہے اور جا دلون پر لکھا درجہ درجۂ سوم لکھا ہے یہ تیسرا درجہ ہے نا جدار وہ لوگ جو نہک جھگڑا کرتے ہیں مہذ عناد کی وجہ سے محض کو جیسے ناپ جھگڑتے ہیں اللہ کی آزاد میں بغیر سلطان بغیر دلائل عقلیہ و نقلیہ کے بغیر بغیر دلائل عقلیہ و نقلیہ کے عطا ہوں جو آئے ہیں ان کے پاس کا بورا عند اللہ بڑی ناراضگی کی بات آئے بڑی کون کیا بات یہ جدال و قصبہ کی یہ جدال کابورا کا فائل ہوگا درو مختصر ہے جدال کی طرف جا رہا ہے بڑی ہے بڑا ہے یہ جدال ادرو ناراضگی سے بڑی ناراضگی کی بات ہے یہ جدال اور قجبہ کی عند اللہ اللہ کے ہاں وعند الذين آمنوا اور ان لوگوں کے ہاں جنہوں نے ایمان لایا کدال اللہ اب پھر دوسرا قانون آ گیا دوسرا قانون جہاں بھی کدال کا کا بے مانا لام ہے لال کا باوجہ اس کے یعنی مسئلہ توحید میں انعد اور جھگڑنے کی وجہ سے مسئلہ توحید میں اناد اور جگڑنے کی وجہ سے اللہ چوتھا درجہ مہر لگا دیا کرتا ہے اللہ کل قلب متکبر جبار اوپر سارے دل متکبر جبار کے اچھا سمجھنے پہلی بات تو یہ سمجھو کہ کل پڑھے سبق کے اندر سعادت اور نیک بختی کے کتنی شعبے ہیں دو تعظیم الہی اور شفقت علل حل آج آ گیا شکاوت بد بختی بد بختی کے بھی دو شعبے ہیں کتنی شعبے ہیں ایک ہے توہین الہی چاہے سعادت کا شعبہ کیا تھا تعظیم الہی اور شکاوت کا شعبہ چاہے توہین الہی اس کے مد مقابل اور دوسرا شعبہ ہے ظلم الخلق کیا ہے سعادت کا دوسرا شعبہ کیا تھا شفقت علی الخلق اس کے مد مقابل شقاوت کا دوسرا شعبہ کیا ہے ظلم علی الخلق من کل کل قلب متکبر جبار متکبر پر لکھا ہے شعبہ شقاوت اولا شعبہ شقاوت لکھا ہے اور جبار پر لکھا ہے تو یہ دوسرا شکاوت کا شعبہ ہے متکبر سے مراد وہ انسان ہے جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا اللہ کی توہین کرتا ہے اور جبار سے مراد وہ انسان ہے جو کس کی مخلوق پرچہ کرتا ہے ظلم کرتا ہے معنی حاشیے پر تمہارے پاس لکھے ہوئے ہیں متکبر کا معنی پڑھو المعاندو فی تعظیم امر اللہ تعالی دکھا ہے جی؟ بولو نا سارے الم کی تعویم امراء ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے معاملے میں زد کرنے والا جبار کا معنی الجبار علی کو اللہ تعالی تسلط ہو اللہ اللہ کی مخلوق پر زوری زور تسلط اختیار کرنے والا از مقاتل مرحوم از بحر المحیط روح المان بہرحال متکبر وہ ہے جو اللہ کی تعظیم میں انعد کرے یعنی توہین کرے اور جبار وہ ہے جو مخلوق خدا پر زوری زور متسلط ہوئے سمجھے نا دیکھو کل قلب متکبر جبار یہ کل میں کل کی وضاحت عرض کر رہا ہوں یہ کل میں کل افرادی نہیں بلکہ مجموعی ہے کیا ہے افرادی نہیں بلکہ حضرت یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے تمام چھوٹے بڑے لوگوں نے سمجھو ذرا توجہ فرما کل دو قسم ہے کلمہ کل کسی قسم ہے ایک ہے کلمہ کل افرادی اور ایک ہے کلمہ کل مجموعی کلمہ کل افرادی اور کلمہ کل مجموعی کلمہ کل افرادی وہ ہے جو احاطہ افراد کے لیے آئے جو احاطہ افراد کے لیے آئے اور کلمہ کل افراد مجموعی وہ ہے جو احاطہ ہے کے لیے آئے جو احاطہ ہے اضاف کا تو مثال دیتا ہوں انشاءاللہ کلمہ کل افرادی وہ ہے جو احاطہ ہے افراد کے لیے اور کلمہ کل مجموعی وہ ہے جو احاطہ ہے اجزاء کے لیے ایک چیز کے جمی اجزاء پر احاطہ کرنے کے لیے <coughs> میں مثال دے رہا ہوں کلو رمان معقول کلو رمان ہر انار کھایا ہوا ہے ہر انار یہ ہے کل افرادی یہ کل کون سا ہے احاطہ افراد کے لیے ہے کہ انار کے جتنی افراد ہیں کھائے جاتے ہیں کوئی سمجھ آیا ہے اور اب کل رومان معقول کیا کہہ رہا ہوں رام الگ رام کے ساتھ کل کلر معقول اس کا منع ہے سارا انار کھایا ہوا ہے کیا منع ہے یعنی انار کے جمی اجزا کھائے ہوئے ہیں یہ غلط ہے یہ کیا ہے کیونکہ انار کے بعد اجزا کھائے جاتے ہیں بعض اجزا پھینک دیے جاتے ہیں چھلکا نیچے ڈال دیا جاتا ہے بیج ڈال دیا جاتا ہے کل معقول ان کا مانا ہوتا ہے سارا انار کھایا ہوا ہے یعنی انار کے جمی اجزا کھائے ہوئے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے انار کے جمی اجزا نہیں کھائے جاتے بعد کھائے جاتے ہیں بعد ڈال دیے جاتے ہیں ہاں کلو رمان ہر انار کھایا ہوا ہے یہ صحیح ہے کہ انار کھانے کے لیے کچھ سمجھ آیا ہے ہاں کل افرادی کس کے لیے آتا ہے یہ آتا ہے افراد کے لیے اور کل مجموعی کس کے لیے آتا ہے یہ آتا ہے اجزا کے لیے اب یہ جو اعلیٰ کل قلب متکبر جبار ہے یہ کل میں کل افرادی نہیں بلکہ مجموعی ہے کل میں کل افرادی نہیں بلکہ مجموعی ہے سنو بات اگر کل بناؤ افرادی تو مانا بنے گا کہ ہر متکبر جبار کے دل پر اللہ مہر لگاتا ہے مانا کیا ہوگا ہر متکبر جبار کے دل پر اللہ کیا کرتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے کتنی متکبر جبار جو ہے وہ بعد میں موحد بن گئے تھے بعد میں کیا بن گئے وہ سمجھ رہے ہو ابو سفیان رضی اللہ عنہ ساری کی مخالفت کرتا رہا وہ موحد بن گیا خالد بن ولید موحد بن گیا وغیرہ وغیرہ اگر اس کو کل افرادی بنایا جائے تو مانا ہوگا کہ اللہ پاک ہر متکبر جبار کے ذہن پر کیا کرتے ہیں مہر جباریت لگاتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ کتنی متکبر جبار جو ہے وہ ایمان قبول کر چکے ہیں ہاں یہ کل مجموعی ہے کیا ہے کیا مطلب ہے اللہ تبار دیکھو اللہ تبارک و متکبر جبار کے دل پر جب مہر لگاتے ہیں تو ساری دل پر مہر لگاتے ہیں کوئی جگہ خالی نہیں رہتی کہ وہاں سے ایمان داخل ہو جائے سمجھ رہے ہو دل کے تمام اطراف کو احاطہ ہو جاتا ہے تباہ جو ہے وہ ختم جو ہے وہ محیط ہو جاتی ہے سارے دل پر مہر لگ جاتی ہے دل کا کوئی کونا گوچھا خالی باقی نہیں رہتا جس کے ذریعے ایمان اندر داخل ہو گئے ختم اور تباہ جو ہے وہ پورے دل کو دل کے تمام اجزاء کو محیط ہو جاتا ہے کچھ سمجھ آیا ہے اچھی طرح یہ کون کون سا ہے کون کون سا ہے مجموعی افرادی نہیں ہے اگر افرادی ہوئے تو معنی بنے گا کہ ہر فرد متکبر جبار کے دل پر مہر جباریت لگتی ہے حالانکہ یہ غلط ہے کتنی متکبر جبار بعد میں موحد مسلمان ہو گئے ہاں یہ کل مجبوری ہے کہ اللہ پاک جب مہر لگاتا ہے تو پھر سارے دل پر لگاتا ہے دل کے جمی اجزا جو ہے وہ ختم کے نیچے آ جاتے ہیں کوئی جز کوئی کونا گوشا خالی باقی نہیں رہتا کہ جہاں سے ایمان ایماندر گاہی ہے اب اس لیے منع کرو کگال جذبہ اللہ بابا جا اسی جدال بل باطل کے مہر لگا دیا کرتے ہیں اللہ پاک اوپر سارے دل کل کریں گے ہر نہیں کریں گے ہر جو ہے افراد کو دیا جائے گا اوپر سارے دل متکبر جبار کے متکبر جبار کے دل پر جب وہ لگاتا ہے تو سارے دل پر لگاتا ہے سمجھ رہے ہو میری طرف دیکھو اگر ہوتا نا کل افرادی کیا ہوتا تو ہوتا الا متکبر جبار کیا ہوتا الا کل بے کل کا کرنا متکبر پر آتا کل قلب کل متکبر جبار حالانکہ کلمہ کل کا کس پر آیا ہے قلب پر آیا ہے اعلیٰ جبار مانا کل قلب مانا دل کے تمام اطراف پر موہل لگا دیتا ہے کچھ سمجھ آئیے اوپر سارے دل متکبر جبار کے جا فرعون جا ہامان فرحا جواب فرعونی طریقہ ہے اور کہنے لگا فرعون اے ہامان بنا تم میرے لیے محل تاکہ پہنچوں میں راستوں کو یعنی راستے آسمانوں کے پر جھانکوں میں طرف معبود موسیٰ علیہ السلام کے جہاں حضرت فرعون کی حماقت کا ذکر ہے تین حماقتیں آ رہی ہیں کتنی حماقتیں تین حماقتیں پہلی حماقت ذرا خیال کرو آپ ابن پر حماقت اولا لکھا کیا ہے اور کہا فرعون نے اے حامان بنا تو میرے لیے ایک محل حضرت حماقت کس طرح ہے کہ محل بنانے کی کیا ضرورت ہے اونچے اونچے پہاڑ جو کھڑے ہیں تو سنے ہو محلہ میں تو بڑے بڑے کیا کھڑے تھے پہاڑ موجود تھے نا جی تو پہاڑ پر چڑھ جاتا اگر خدا کو دیکھنا تھا محل بنانے کی کیا ضرورت ہے یہ اس کی ہیما سے پورا ہے بنا تو میرے لیے محل لال جی اب لوگوں اسباب ہیما کاتے سمجھا دوسری ہماقت ہے وہ سمجھتا تھا کہ خدا آسمانوں میں رہتا ہے خدا ہاں یہ دوسری حماقت ہے تاکہ پہنچوں میں راستوں کو سمجھا اسباب اصماب ہے یعنی راستے آسمانوں کے آسمانوں کے راستوں پر میں پہنچوں فا لا الا الا ہموسا ہماقت تیسری حماقت پر جھانکوں میں طرف معبود موسا السلام سے تیسری حماقت کیا ہے کہ اللہ کا جسم ہے اللہ کا جسم ہے جس کی وجہ سے وہ نظر آتا ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں حالانکہ اللہ کو جسم سے دیکھنے سے ہاں دیکھے جانے سے پاک ہے پر جھکوں میں طرف معبود علیہ السلام کے میں انیلا اگن کا دیوا دفاع شبو کیا لکھا ہے شبو یہ ہے کہ تو جو کہتا ہے کہ محل بنا تھا کہ میں علیہ السلام کے معبود کو دیکھوں تو اس کا مطلب ہے تو سمجھتا ہے کہ حضرت علیہ السلام سچے ہیں کیا ہیں سچے ہیں ان کا معبود ہے باقی کہتا ہے نہیں میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں تمہاری تسلی کے لیے کر رہا کس کے لیے ہاں میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں سب تمہاری تسلی مقصود ہے وہ ازن اور بے شک میں البتہ یقین کرتا ہوں اس کو جھوٹا حضرت زن بے مانا یقین آیا کرتا ہے زن بے مانا یقین قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آئے گا اور بے شک میں البتہ یقین کرتا ہوں اس کو جھوٹا سمجھا سر حضرت یہ جو مشہور ہے اس نے محل بنوایا اتنی خاص بعد ایک چیز پہنچتی تھی یہ سارا کچھ غلط ہے سمجھا کوئی مال نہیں بنوایا بس اچھا کہہ رہا ہے پھر وہ میں نے بتایا نا ابھی پہلے کہ وہ مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیے گئے اور یہ سارے ان کے منصوبے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں سمجھا کہ بزال کا بل کہ ہوگا خلاصہ سیرت فراؤنیا خلاصہ سیرت سیرت یا اور لکھا ہے صرف اسی جہالت پر کیا منحصر ہے صرف اسی جہالت پر کیا منحصر ہے اور اسی طرح مزین کر دیا گیا وقت فرعون کے برے اعمال اس کے مشرقانہ کافرانہ آماد اس کے اور اسی طرح مزین کر دیے گئے ویسے پھر کے برے آماد اس کے مشرقانہ آماد اس کے بسا عن سبیل اور روک دیا گیا وہ راہ راست سے روک دیا گیا وہ راہ راست سے سیدھی راہ سے وہ روک دیا گیا مما کہ اللہ فی تباب خال ہی طریقہ کہ اس تدبیر سے فرعون کو کوئی فائدہ بھی ہوا کوئی فائدہ ہوا فرعون کو فرمایا نہیں نہیں اور نہیں تھی تدبیر فرعون کی مگر بیچ تباہی کے فرعون کی تدبیریں ساری بیکار ہو گئی تباہ برباد ہو گئی کچھ بھی نہ کر سکا وہ بس یہ دو تقریریں تھیں مومن آل فرعون کی اور فرعون کا جواب تھا اب وقال الذي آمنا سے تیسری تقریر شروع ہو رہی ہے پہلا حصہ ہے اجمالی اور پھر دوسرا حصہ ہے تفصیلی اس کے اندر وہ بات اس نے کھول دی ہے بالکل لیکن سمجھ لو آپ پہلے مانا کر لو وکال آ مانا حصہ تقریر سالس ہے اور حصہ اول اجمالی اور کہا اس انسان نے جس نے ایمان لایا جا قوم اتبع اے میری قوم اتباع کرو تم میری نہ فرعون کی نہ اتباع کرو تم میرا نہ اتباع سبیر رشاد دکھاتا ہوں میں تمہیں راستہ بھلائی کا دکھاتا ہوں میں تمہیں راستہ بھلائی کا یعنی میں نہ فرعون یعنی میں نہ فرعون وہ ابھی پیچھے گزرا ہے فرعون کا تھا بما آدی کو ملا سبیلا رشاد کہتا نا نا وہ نہیں راستہ دکھا رہا میں دکھا رہا ہوں بھلائی والا راستہ آ دیکھو خبیل الرشاد دکھاتا ہوں میں تمہیں راستہ بھلائی کا حضرت قرآن پاک کے اندر دو مضمون بکثرت آئے ہیں کتنے مضمون ایک تزہید من دنیا دوسرا ترغیب الخرہ تزہید من دنیا اور دوسرا ہاں۔ تزہید منت دنیا منت دنیا سے بے رغبتی سمجھا کہ دنیا سے بے رغبت ہو دنیا کے ساتھ محبت نہ کرو اور ترغیب کا من آخرت کی طرف توجہ کرو وہ عقیدہ عمل اختیار کرو جو آخرت میں کام دے اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی محبت جب دن میں آتی ہے تو دین اور آخرت کی محبت نکل جاتی ہے عام طور پر پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرانے والے لوگ دنیا دار ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں دنیا دار اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مضمون بار بار بیان فرماتے ہیں کہ دنیا قلیل و حقیر چیز ہے یہ دل لگانے والی چیز نہیں ہے دوم تفصیلی حصہ دوم یہ تفصیل ہے اب لیکن ساتھ لکھا ہوگا تزہید من دنیا لکھا ہے ہاں یہ دنیا سے بے رغبتی کا بیان ہے اے میری قوم شروعات کے لیے زندگی دنیا کی متا ہوں نفا لینا ہے چند روزہ کلیل اور حقیر نفع ہے تھوڑا بھی ہے اور حقیر بھی ہے متا ان کلیل اور حقیر نفع ہے عربی بات ہوگی اے تمتو ان یزول لکھا ہے چند روزہ جو ختم ہو جائے گا دل ہو جائے گا جلال اقول ہوگا مقابل قرار اپور ہاں تو کرارا رہا ہے نا اندر ہے یا دارول جو ہے یہ کرار کے کیا ہے حیات دنیا اس کے لیے زندگی دنیا کی چندروں کا نفع ہے چندروں کا نفع لینا ہے ان آخرا تھا ترغیب آخرا طریقہ ہے ترغیب اور بے شک آخرت ہے یا دار القرار یہ ہے گھر قرار کا ہمیشہ کا رہنا جو ہے وہ آخرت کے اندر ہے اللہ ہم سب کو جنت نصیب کروا رہے بغیر حصہ کتاب سے یا دار القرار یہ ہے گھر قرار کا من عامل صحیح آتا ادخار عید ہے اب جب آخرت کا ذکر آیا اللہ نے مجادات کا قانون بیان فرما دیا اوپر لکھا ہے اور وہ قانون مجادات یہ ہے اور وہاں قانون مجازات یہ ہے وہ انسان جو کرے گا کوئی برا کام سیاتن گنا کا کام فلا الا اللہ مسلح نہیں بدلا دیا جائے گا مگر مثل اس کے اس کو اس کے مثل بدلا دیا جائے گا سمجھا نا سر میری طرف دیکھو گے جی، یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں کتنی باتیں دو پہلی بات اللہ فرماتے ہیں جو انسان گناہ کا کام کرے گا اس کو اس کے برابر بدلہ ملے گا اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا جو بھی انسان گناہ کرے گا اس کو بدلہ ملے گا جی۔ من آنے رکھ سی فلاح جزا اللہ وہ انسان جو گناہ کا کام کرے گا اس کو نہیں بدلا دیا جائے گا مگر برابر بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہی انسان گناہ کرے گا معافی کی کوئی صورت نہیں ہے اس کا بدلہ اس کو ضرور دیا جائے گا حالانکہ یہ تو قرآن کی آزاد سے کل بھی پڑھائے ہے غافر زمبے قابل توبے اللہ کا گناہ خود بخود ہی معاف کر دیا کرتا ہے رحمت کے ذریعے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر گناہ کا بدلہ دیا جائے کتنی گناہ انسان کو معاف کر دیے جائیں گے سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ اللہ مسلح کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے زیادتی نہیں کریں گے بدلہ دیں گے اگر تو برابر دیں گے اگر بدلہ دیں گے تو یہ معنی نہیں ہے کہ ضرور بدلہ دیں گے نا مقصد یہ ہے کہ اگر بدلہ اس کو ملے گا گناہ کا تو برابر ملے گا زیادتی کسی پر یہاں زیادتی کی نفی کرنا مقصود ہے کہ ظلم نہیں ہوگا زیادتی نہیں ہوگی اگر بدلہ دیا جائے گا تو برابر دیا جائے گا یہ دیکھو نا اللہ مسلح کے کے نہیں ہے یعنی برابر یعنی برابر یہ فائدہ ختم ہو گیا اب اور فائدہ امام راضی رحمہ اللہ تعالی نے سوال کیا ہے ایک بڑا زبردست سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یو جگہ اللہ مسلح حالانکہ ایک آدمی شرک کو کفر کرتا ہے ایک لمحے کے لیے اور پھر مر جاتا ہے اس سمے ہو ایک لمحے کے لیے کیا کرتا ہے شرک کو کفر کرتا ہے اور پھر مر جاتا ہے تو آباد آباد کے لیے جہنم میں رہے گا ہمیشہ رہے گا نہیں رہے گا خالدین سیاح معامات ہو تو اللہ کہتا ہے میں عمل کے برابر جگہ دوں گا حالانکہ اس کا کفر جو ہے وہ ایک لمحے کا ہے اور سزا جو ہے وہ آباد الآباد تک ہے یہ تو اللہ مسلح نہ ہوا سوال سمجھ آیا ہے پھر سن لو اللہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے برا عمل کیا اس کو عمل کے برابر جگہ دی جائے گی حالانکہ ایک آدمی ایک لمحے بھر شیر کو کفر کر کے مر جاتا ہے مثلاً بالغ ہوتا ہے وہ پونے دس بجے بالغ ہوتا ہے اور وہ شیر کو کفر کرتا ہے ماحول کی وجہ سے دس بجے مر جاتا ہے تو پندرہ منٹ کے اندر اس نے شیر کو کفر کیا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو کہاں رکھا جائے گا جہنم میں رکھا جائے گا یہ تو لازمی جگہ مسئلہ نہ ہوا سوال سمجھ ہے جواب جواب امام اللہ نے یہ دیا ہے کہ اصل میں اس کو جو سزا مل رہی ہے اس کی نیت کی مل رہی ہے کس کی مل رہی ہے اس نے یہ نیت کر لی تھی کہ اگر مجھے اللہ سو سال اور ہزار سال زندگی دے دے گا تب بھی میں یہی مذہب اختیار کیے رہوں گا شرک والا مذہب بزرگوں کی عبادت والا مذہب یہ مذہب صحیح ہے اور خدا اس پر راضی ہے سمجھ رہے ہو بظاہر عمل اس کا اگرچہ کیا ہے کلیل ہے لیکن ارادہ اس کا کیا تھا کہ اگر مجھے سارا ساری قیامت تک زندگی مل جائے تو میں اسی مذہب پر رہوں گا اور جس طرح مباحد کا حال ہے کہ مباحد ہوتا ہے ایک بندہ شرک سے توبہ کرتا ہے پندرہ منٹ اس نے توحید اختیار کی اور مر گیا تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھا جائے گا نہیں رکھا جائے گا کیوں اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ اگر مجھے ہزار سال زندگی دے دے گا تب بھی میں موحد رہوں گا کچھ سمجھ آیا ہے یہ انسان جو ہے اس کی نیت یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے ہزار سال زندگی دے دے تب بھی میں اسی شرک والے مذہب پر رہوں گا تو اس کی نیت کی وجہ سے اس کو یہ لمبا عذاب دیا جا رہا ہے بات سمجھ رہی ہے یہ کی حاصل تقریباشن لکھی ہےڑ مگر مثل اس کے بمن عامل اور وہ انسان جو کرے گا کوئی نیک کام من ذکرن او انسا مساوات قانونی جی، جی۔ کیا لکھا ہے مساوات قانونی عورت اور مرد سب برابر ہے قانون میں اور خواب و مذکر ہے یا مونت ہے مومن شرط قبولیت عمل کیا لکھا ہے شرط عمل لکھا ہے یا شرط قبولیت عمل جو بھی لکھا ہے اور دراحال وہ مومن بھی ہوئے سمجھا ایمان اس کے پاس ہے کیا سمرا ہے تو بس بے بس یہ لوگ داخل ہوں گے جنت کو روبیاں دیے جائیں گے فیا اس جنت کے اندر بغیر حساب بغیر فارغ ہوتا ہے نا جی مزدور جب کام کر کے فارغ ہوتا ہے تو چودھری صاحب حساب کرتا ہے کہ اس مزدور نے اتنی گھنٹے لگائے لیا تھا اس کو اتنی پیسے ملیں گے اس مزدور نے اتنی گھنٹے لگائے لیا تھا اس کو اتنی پیسے ملیں گے ایسا ہے نہیں ہے اللہ کا یعنی دنیا کا قانون ہے کہ اجرت عمل کے برابر ہوا کرتی ہے اجرت جو ہوتی ہے وہ عمل کے برابر ہوا کرتی ہے جتنا عمل اتنی اجرت ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کے برابر اجرت نہیں دے گے عمل سے کئی گنا زیادہ دیں دے بات بات ہے بغیر حساب کا مانا بغیر حساب کے جس طرح دنیا میں حساب کیا جاتا ہے جتنا عمل ہوتا ہے اتنا اتنا اجرت ہوتی ہے قیامت میں ایسا نہیں ہوگا بلکہ عمل سے کئی گنا زیادہ اجرت ملے گی بغیر حساب کے اجرت ملے گی بغیر اندازے اور بغیر حساب کے بیا قوم مالی ادو اب یہ تیسرا حصہ ہے تقریر کا یہ اور زیادہ والے ہے اور اے میری قوم کیا ہوا مجھے کہ میں بلاتا ہوں تمہیں طرف نجات کے میں تو تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں آگ سے نجات حاصل کرنے کی کہ ایمان قبول کرو اور آگ سے نجات حاصل کر لو بتدعوننی النار اور تم مجھے دعوت دیتے ہو طرف آگ کے تم مجھے کس کی دعوت دیتے ہو آگ کی زبردست اشکال ہوتا ہے کہ آگ کی دعوت کون دیتا ہے کہ آؤ جہنم کے اندر داخل ہو کوئی کہتا ہے کون کہتا ہے آگے وضاحت کرتا ہے میاں جب تم مجھے شرک و کفر کی دعوت دیتے ہو شرک و کفر کا نتیجہ تو آگ ہے شرک و کفر کا نتیجہ کیا ہے اس کا مطلب ہے تم آگ کی دعوت دے رہے ہو تدعوننی ننی یہ حضرت پہلے تدعوننی کی تشریح ہے اس لیے اوپر لکھا ہے یا نی چل ہے چلا ہے ہاتھ رکھو ہاتھ رکھو دایا دایا ہاتھ رکھو دایا ہاں تدعوننی جانی بلاتے ہو تم مجھے تاکہ کفر کروں میں ساتھ اللہ پاک کے اللہ کے ساتھ میں کیا کروں کفر کروں پیچھے میں سمجھا یا ہوں مسئلہ ادا کے اندر کہ اللہ پاک کے کہ قرآن پاک کی اصطلاح ہے کہ مشرق کو وہ کیا کہتا ہے کافر کیا کہتا ہے جو اللہ کی توحید کا منکر ہے خدا کہتا ہے خود یہ میرا منکر ہے اب دیکھو لے اکسورا بلّا ہے تاکہ کفر کروں میں ساتھ اللہ کے بشرے کا بھی بشرے کا باپ یہ ہے اور یہ ماپ کی کیا ہے ہے کی کیا مطلب ہے کفر کروں یعنی شریک کروں میں ساتھ اس اللہ پاک کے ان ہستیوں کو جو نہیں ہے مجھے ان کی معبودیت کا کوئی علم میں شریک کروں ان کے ساتھ ان ہستیوں کو جو نہیں ہے مجھے ان کی معبودیت کا کوئی علم سمجھے یہ بات مال سلی بہی پر لکھا ہے اے بے معبودیت ہی اے المانی اور ہمارا ہوگا اے بے روبو دیا وہ جو ہستیاں جو نہیں ہے مجھے ساتھ ان کے یعنی ان کی معبودیت اور ان کی ربوبیت ہے کوئی دلیل کوئی علم مجھے ان کی معبودیت کا کوئی علم نہیں ہے حضرت یہاں لفظ لکھے ہیں و بے نفی العلم نفی المعلوم المراد و نہیں لکھا ہوا ہاشیے پر لکھا ہے ہاشیے پر وہ کے نیچے ہاتھ رکھو ہاتھ رکھو الف کے نیچے ہاں المراد میں نفیل علم المعلوم ہے مدارس کا والا علم نہیں ہے سچا مطلب ہے یعنی وہ ہے ہی نہیں معبود ان کی معبودیت کی میرے پاس کوئی دلیل اور کوئی علم نہیں ہے یعنی وہ معبود ہی سمجھا نہیں ہے میرے پاس ان کی معبودیت کی کوئی دلیل اور علم یعنی وہ معبود ہی نہیں ہے اور میں بلاتا ہوں تمہیں الغفار طرف اس ذات پاک کے جو غالب ہے الغفار ہے جو بخش دینے والا ہے معاف کر دینے والا ہے میری طرف دیکھو بات یہ ہے کہ مقولہ مشہور ہے المان و بین الخوف ور رجا المان و بین الخوف ور رجا ایمان کے دو حصے ہیں ایک خوف اور ایک امید اللہ پاک سے خوف ہونا چاہیے ڈر ہونا چاہیے لیکن رجا اور امید بھی ہونی چاہیے کہ وہ معاف کر دے گا سمجھ رہے ہو فقط خوف یہ بھی مایوسی کا ذریعہ ہے فقط رجا یہ جرت کا ذریعہ ہے اس لیے دونوں کی ضرورت ہے خوف کی بھی اور رجا کی بھی العزیز کے نیچے لکھا ہے صفت جلالی لکھا ہوا ہے کل پڑا ہے صفت جلالی جلال کا ذکر ہے اور الغفار پر لکھا ہے صفت جمالی جمال کا ذکر ہے اچھا العزیز پر لکھا ہے خوف الغفار پر کیا لکھا ہے سمجھا العزیز میں خوف کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ غالب ہے اس سے خوف کھاؤ اور ڈرو اور اللہ غفار بھی ہے بہت بخشنے والا ہے اس سے امید بھی رکھو اس سے ہاں اور میں بلاتا ہوں تمہیں طرف ذات پاک کے جو غالب ہے الغفار بہت بخش دینے والا لا جرم انما تدون ان کا ماں خیال کرنا ضرور لا جرم کا مانا ضرور لا بدا لا شکا جو بھی مانا کرو نہیں کوئی شک اس بات میں کہ بے شک وہ ہستیاں جو بلاتے ہو تم مجھے دعوت دیتے ہو تم مجھے الہ طرف اس کے یعنی اس کے پکارنے سے جن ہستیوں کے پکارنے کی تم مجھے دعوت دیتے ہو لے خلو دعوت نہیں ہے اس کے پہنچنا پکار کا دعوت ان کا مانا پہنچنا کسی پکار کا جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اور مجھے بھی دعوت دیتے ہو کہ تم ان کو پکار وہ ہستیاں کسی کی پکار کو کسی کی پکار کو نہیں پہنچ سکتی وہ ہستیاں نہیں ہے واسطے ان کے پہنچنا کسی پکار کا نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں وہ بلکہ ہے لہو دعوت ان کا من استجابت تو دعوت از جلالین احتجاب ہے تو جلالین لے دن از خا دن لکھا ہوا لے کا ہے کہاں ہے ہاں۔ اوپر دیکھ لو اوپر دیکھ لو لے دن لے آ دن لکھ لیا ادن کرو مانا نہیں یہ بات تو اس کے پہنچنا کسی پکار کا کسی ایک کی پکار کا دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر سمجھا تھی دنیا ہاں۔ اچھا کے پہنچنا کسی منچنا پکار کرنا دنیا میں اور نہ آخرت میں انا مردنا اور بے شک واپس جانا ہمارا طرف اللہ کا آپ میں ہے جن جن کو تم پکارتے ہو کوئی پکار کو نہیں پہنچتا سمجھا جا وعدے کر رہا ہے نا بات کو آخر کے اندر کوئی پکار کو نہیں پہنچتا نہ ہا جاتے دنیا میں نہ ہا جاتے آخرت میں کوئی نہیں پہنچتا نہ کوئی سفارش کرتا ہے اور یہ کہ بے شک واپس جانا ہمارا مرد آ کے نیچے لکھا ہے اے اے بل بل موت یعنی ساتھ موت کے واپس جانا ہمارا طرف اللہ پاک ہے انل مصرفین اور بے شک مصرفین مصرفین کا معنی چل سا ہے ان پتا ان حمل مشرق ہونا انپتا داتا انشرے کو لکھا ہوا ہے ضرور ہوگا ہاشیے پہ کہاں کھڑا ہے ہاں انس کے اوپر ہے ہاشیا فائدہ نمبر ایک ہاں مل گیا ہے نا ان کے اوپر ہے حاشیا انکتاجا کا ان مشرق اناقاجا سے منقول ہے کہ وہ مشرق مراد ہیں فن الشرا کا اخراف ان سے ضلع تھے سن الشرا کا لکھا ہے اشراف ان ضلالت ہے چونکہ شرک کرنا جو ہے یہ گمراہی کے اندر ہاتھ سے نکل جانا ہے رول مانی کا حوالہ ہے سمجھا تھی اور بے شک شرک کرنے والے جو لوگ دائرۂ ابودیت سے نکل جاتے ہیں دوسروں کو پکارتے ہیں ہم اصحاب النار ہم اصحاب النار وہ ہیں ساتھی آگ کے آگ کے ساتھی ہوں گے چامت کے دن وہ ہمیشہ آگ رہیں گے بس تقریریں ہو گئی اب آخر میں نصیحت کرتا ہے کہتا ہے فصن ہم سب قریب یاد کرو گے تم وہ باتیں جو کہتا ہوں میں بس تمہارے جب عذاب آئے گا تو پھر تمہیں یہ باتیں یاد آئیں گی امری اللہ تبکو مومن چل لکھا ہے لکھا ہے تبکو ہاں، اور حوالے کرتا ہوں میں اپنا معاملہ طرف اللہ پاک کے میں اپنے سارے معاملے اللہ کے حوالے کرتا ہوں اے قوا اللہ اے رہی اے ہاشیہ پر لکھا ہے ابھی جو تم نے ہاشیہ پڑھا نا اس کے نیچے اور ہاشیہ پڑھا تھا پہلے اس کے نیچے آئے اے قضاء اللہ وفا جاری کہاں ہے دیکھ رہا ہے سمجھا اے قضاء اللہ مل گیا ہے سب کو اے قضاء اللہ وفا جارہ اللہ کی تقدیر کے حوالے کرتا ہوں لا الیکم ولا الا اسنامکم لا الیکم ولا الا اسنامکم نہ تمہاری طرف نہ تمہارے بتوں اور معبودوں کی طرف وکانو کا تباہ تھا کہ یہ جب تم تردید کر رہا ہے ان بزرگوں کی کہانی لگ جائے گی تجھے یہ تجھے تباہ ہو برباد کر دیں گے وہ کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھا جی؟ امری اور میں حوالے کرتا ہوں اپنے سارے معاملے طرف اللہ پاک کے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں بالعباد عباد بندوں کے ساتھ سمجھا نادر ان کے معنی کے اندر بصیر بے شک اللہ پاک دیکھنے والا ہے بندوں کو کیا مطلب بے احوال عباد باب مقادیر حاجات بے احوال عبادی پر لکھا ہے حاشی پر نیچے ابھی جو پڑھایا چوک کے نیچے آئے بے احوال عباد باب مقادیر حاجات ہیں اپنے بندوں کے حالات اور ان کی حاجات کا اندازہ وہ خود جانتا ہے بار المحیط کا والا بے شک اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو بس فبقا اللہ سیات نتیجہ حق ہے اللہ پاک کی عدم مبارکہ ہے کہ کس سے جب بیان کرتا ہے تو نتیجہ بھی ذکر فرما دیتا ہے اب نتیجہ ہے تک بچایا اس کو اللہ پاک نے برائیوں ان چیزوں سے جو انہوں نے تدبیریں کی تھیں جو کچھ انہوں نے تدبیر رکھی تھی اللہ نے اس کو ان برائیوں سے بچا لیا روایات میں ایسے آتا ہے کرام نے لکھا ہے کہ وہ مومن آل فرون تقلیل کر کے بھاگا سمجھا نہیں جی؟ بھاگا اس ظالم نے ایک ہزار آدمی اس کے پیچھے بھگایا کہ جاؤ اس کو مارو سمجھا جی تو یہ آدمی جو گئے پانچ سو آدمیوں کو کوئی سماوی آفت آئی اور اس نے ختم کر دیا پانچ سو آدمی تباہ ہو گئے بکیا پانچ سو ڈر کر واپس بھاگے واپس جو ہے تو نے کہا تم تم جھوٹ بولتے ہو نے خود اس کو گم کیا ہے سمجھا اس نے حکم دے کر ان پانچ سو کو مروا دیا سمجھا جی؟ اس طرح اللہ نے ان کو بچا لیا اس مومن بیچارے کو بچا لیا اس کو اللہ نے برائی اس سے جو انہوں نے تدبیریں کی تھی وہ آل فرعون نتیجہ باطل کیا لکھا ہے بات باطل اور اتر پڑا آل پر العذاب برا عذاب بات سمجھو ان فرعونیوں کے لیے تین عذاب ان کا ذکر ہے کتنی عذابوں کا ایک عذاب دنیا میں ایک عذاب مرنے کے بعد برزخ میں اور ایک عذاب آخر کتنی تین اب حاق اب آل فرون پر لکھا ہوگا آزاد دنیاوی لکھا لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا اور اتر پڑا یہ نتیجہ باطل ہے اور اتر پڑا آل فرون پر سو اذاب برا اداب متر دیکھو ایک صوفی گزرا ہے ابن عربی صوفی ابن عربی صوفی کہتا ہے کہ فرعون شہید ہو کر مرا ہے فرعون شہید ہو کر مرا ہے کہتا ہے اس لیے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا آمن تو بلبی آمن آمنت بھی بنو اسرائیل کلمہ اس نے پڑھ لیا آمن تو انہیں ہو رہا ہے بنو اسرائیل کلمہ اس نے پڑھ لیا کلمے پڑھنے کی وجہ سے وہ مومن بن گیا مومن بننے کے بعد وہ غرق ہو گیا اور مومن جب غرق ہو جائے تو شہید ہے سمجھ رہے ہو بات سمجھ رہی ہے علامہ سیدی رحمہ اللہ بھی اسی بات کا قائل ہے کہ وہ شہید ہے پھر علامہ شعرانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے الجواقیت والجواہر فی عقائد شیخ الاکبر سمجھا شیخ اکبر کہتے نا ابن عربی کو اس کے عقائد کا بیان ہے وہ کہتا ہے کہ ابن عربی جو ہے وہ قائل نہیں ہے فرعون کی شہادت کا یہ عبارت اس کی کتاب کے اندر مدسوسہ ہے کیا ہے مدسوسہ بعد میں کسی نے اس کے اندر داخل کر دی ہے یہ عبارت وہ اس بات کا قائل نہیں تھا علامہ شورانی نے یہ دعویٰ کیا ہے لیکن اللہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شورانی کی بات درست نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ابن عربی کا مزاج یہی ہے سمجھا اس نے یہ بات کہی ہے ضرور کہ فرعون کیا ہے شہید ہے بہرحال ملا علی قاری رحم اللہ نے پھر ان کے رد میں کتابیں لکھی ہیں یدعی ایمان اس نے کتاب لکھی ہے والد صاحب رحم اللہ لطیفہ سناتے تھے تو میرے ساتھ ایک مولوی بات کر رہا تھا کہ فرعون شہید ہے فرعون باتیں ہوتی رہی میں دلائل دیتا رہا کو نہ مانتا تھا میں نے کہا چلو اللہ کرے قیامت کے دن تو فرعون کی جماعت میں اٹھے تو ناراض ہو گیا مجھے ایسا کیوں کہ میں نے کہا جب وہ شہید ہے تو شہید کی جماعت میں اللہ تجھے اٹھائے اس تمہیں کون سی بڑی بات ہے یہ تو اچھی بات ہے ان کا ایک ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہاں عذاب کا ذکر آ رہا ہے تو آل فراؤن کا ذکر ہے فراؤن کا ذکر ہے دیکھ رہے ہو نا ہاکہ بے آل فرعون سو لادا سمجھ رہے ہو اگ و یوم تقم ادخلو آل فرعون اشد العذاب کھڑا ہے نہیں بارہ وہ کہتے ہیں کہ فرعون کا نام نہیں بلکہ کس کا نام ہے معلوم ہوا فرعون مستثنا ہے لیکن یہ بات بالکل درست نہیں ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گی آیات میں بتاتا جاؤں گا آخاگا اللہ نکال الآخرت ول کھڑا ہے نا قرآن کے اندر اللہ نے اس فرعون کو پکڑا ایسی سزا دی کہ پہلی پچھلی کسر نکال دی سمجھا سی جی؟ اور بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ <coughs> یہاں اس لیے علماء آل فرعون کے ساتھ نیچے لکھواتے ہیں ماں فرعون کے آل فرعون اب دیکھو پاب آل فرعون اتر پڑا آل فرعون پر ماں ہے کے برا لکھا ہے نمبر دو برزخی نمبر دو بردخت اس کو کہتے ہیں مرنے کے بعد اور دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے یہ ثبوت ہے عذاب قبر اس کا ثبوت ہے عذاب قبر کا ثبوت ہے کہ مرنے کے بعد عذاب قبر برحق ہے آگ پیش کیے جاتے ہیں وہ لوگ اوپر اس آگ کے بردخ میں ادو معاشیا صبح اور شام صبح شام آگ پر کو پیش کیا جاتا ہے وہ یوم تقوم ہو یہ نمبر تین اخروی عذاب کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے اخروی عذاب کا یہ تخویف ہے اخروی ہے اور جس دن کے قائم ہوگی قیامت ادخلو حکم ہوگا ادخلو کے نیچے چل رہا ہے حکم ہوگا داخل کرو تم آلے فراؤن کو ماں فرعون کے داخل کرو تم آل فرون کو اشد العذاب سب سے زیادہ سخت عذاب کے اندر اس کو سخت عذاب کے اندر داخل کرو سمجھ رہے ہو کہ آخر کے اندر اگر اللہ نے توفیق دی تو عذاب قبر کی بات عرض کروں گا جہاں <clears throat> دیر ہو جائے گی اس آیت کی بحث وہاں آئے گی ان شاء اللہ اتنا یاد کر لو کہ یہ عذاب سے مراد کون سا عذاب ہے عذاب قبر والا برزخ والا عذاب مراد ہے تین عذابوں کا ذکر ہے ایک دنیا کا ایک برزخ کا اور ایک آخر کا حاقب آل فرعون سوء العذاب یہ دنیا کے عذاب کا ذکر ہے انار و جو رضون یہ برزخ اور قبر کے عذاب کا ذکر ہے اور یوم تو آخرت یہ عذاب کا ہے بس یہ قصہ ختم ہو گیا اب بتا یہ تو ہاتھ جون سنارے سے اور قصہ شروع ہو رہا ہے لیکن میں مقبل کے ساتھ رقص عرض کر دوں میری طرف دیکھو موسا علیہ السلاط و تسلیم اور حضرت ہارون علیہ السلاط و تسلیم تشریف لے گئے آپ نے ان کو اس قوم کو سمجھایا لیکن اس قوم نے بجائے پیغمبروں کے اتباع کرنے کے اپنے ربو کا اور اپنے سرداروں کا اتباع کیا یعنی فرعون حامان کا اور موسا علیہ السلام کا اتباع نہ کیا سمجھ رہے ہو اپنے سرداروں کا اتباع کیا اور پیغمبر کا اتباع نہ کیا اللہ فرماتے ہیں کہ آج تو یہ لوگ اپنے مشرق حاکم مشرق مولوی مشرق پیروں کا کہا مان کر پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں قیامت کے دن جہنم کے اندر پڑے ہوں گے مشرق سردار بھی مشرق رایا بھی مشرق استاد بھی اور شگرد بھی مشرق پیر بھی اور مرید بھی دونوں جہنم کے اندر پڑے ہوں گے تو آپس میں لڑیں گے آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے آپس کے اندر آج تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں اور پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں سرداروں کے کے اندر لیکن جہنم کے اندر جب داخل ہوں گے تو اپنے سرداروں کے ساتھ وہ جھگڑے بات سمجھ رہی ہے محاجہ تابے و متبو چلتا ہے محاجہ تابے اور متبو کا جھگڑا شروع ہو رہا ہے لکھا ہے جی آیت مشرق پیروں کے حق میں ہے ہے وہ مشرف پیر بےمان جو ساری زندگی شرک کرواتے رہے لوگوں سے اور لوگوں کو کہتے رہے کہ ہم تمہاری سفارش کر کے ہم تمہیں چھڑا دیں گے ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے سمجھا ان کا جو ہے وہ قصہ شروع ہو رہا ہے اور جب کہ جھگڑیں گے یہ لوگ فنارے آگ میں فجول تفصیل محاجہ لکھا ہے پس کہیں گے کمزور لوگ نچلے درجے کے لوگ کمزور لوگ بنا نچلے درجے کے لوگ کم درجے کے لوگ خواب و رعایا ہو یا وہ مرید ہوں یا وہ شگرد ہوں وہ سن رہے ہو کم درجہ کے لوگ خواب و رعایا ہو یا مرید ہوں یا شگرد ہوں کہیں گے للوین استقبر ان لوگوں کے لیے جو استقبر بڑائی رکھتے تھے بڑی شان رکھتے تھے خواب وہ حاکم ہوں یا پیر ہوں یا استاد ہوں حاکم پیر اور استاد ان لوگوں کے لیے جو بڑائی رکھتے تھے انا کنا لکم تابا وجہ مطالبہ کیا لکھا ہے مطالبہ آگے جو مطالبہ آ رہا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں پہلے کہ بے شک ہم تھے ہم نیچے لکھا دنیا میں کب دنیا میں بے شک ہم تھے ہم دنیا میں بس تمہارے تابان تابے دار ہم تمہارے تابے دار تھے فہل ان تم مطالبہ وہ آفا طریقہ ہے مطالبہ زو آفا ہے پس آیا ہو تم دفاع کرنے والے ہم سے کچھ حصہ آگ کا آگ کا کچھ حصہ دفاع کر سکتے ہو تم سمجھا نہیں تو مہربانی کرو کال حسرو جواب مطبوعین کیا لکھا ہے جواب مطبوعین کہیں گے وہ لوگ جو بڑائی رکھتے تھے مشرق حاکم مشرق استاد مشرق پیر سمجھا کہ یہ سارے کہیں گے انا انا بے شک ہم سارے کے سارے اس جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اور میاں ہم بھی تو پڑے ہوئے ہیں اگر ہم کچھ دفاع کر سکتے تو پہلے اپنے آپ کو نہ نکالتے ہم اپنے آپ کو نہیں نکال سکتے پڑے ہوئے ہیں انا کل فیح بے شک ہم سارے کے سارے اس جہنم کے اندر ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے یعنی اگر اوپر عبارت لکھی ہے یعنی اگر کچھ کر سکتے تو آپ کو نہ بچا لیتے نکال یعنی اگر کچھ کر سکتے تو آپ کو نہ بچا لیتے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان اللہ بے شک اللہ تبارک بتا قد حقما تحقیق قطعی فیصلہ کر چکا ہے تحقیق قطعی فیصلہ کر چکا ہے بین العباد درمیان بندوں کے بندوں کے درمیان اللہ نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے اب ہمارے بارے میں صرف جہنم ہی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور کوئی صورت نہیں آئی بے شک اللہ پاک تاکہ قطعی فیصلہ کر چکا ہے درمیان بندوں کے جب یہاں سے مایوس ہوں گے تو پھر تابعین اور مقبوعین مل کر تابعین اور مطبوعین مل کر جہنم کا جو داروغہ ہوگا فرشتہ اس کو درخواست کریں گے اس لیے بقال الدین پر لکھا ہے تالاب شفات تاب و متبو از خزانہ لکھا ہے طلب شفات تاب و متبو از خزانہ تاب اور مطبوع مل کر خاج جہنم سے سفارش طلب کر رہے ہیں اور کہیں گے اس کے بعد بطور درخواست کے یہ لکھا ہے لگ اس کے بعد بطور درخواست کے کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں پڑے ہوں گے وہ کون لوگ پڑے ہوں گے تابے و متبو تابے دونوں کہیں گے تابے بھی اور متبو بھی دونوں مل کر کہیں گے بطور سفارش کے درخواست کے بس خاضرین جہنم کے ربکم میاں کو تم اپنے پروردگار کو جو خفف عنا یوم من العذاب کر دے ہوئے وہ ہم سے ایک دن عذاب سے دیکھو ایک سورج یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے نکال دیے جائیں ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے ان کو اور جہنم سے نکال دیے جا یہ تو محال ہے یہ کیا ہے نمبر دو ہمیشہ کے لیے تخفیف ہو جائے ہمیشہ کے لیے عذاب میں تخفیف ہو جائے یہ بھی کیا ہے محال ہے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں چلو ایک دن تو تخفیف ہو جائے سمجھ رہے ہو ہمیشہ کی چھٹی بھی کیا ہے محال ہمیشہ کی تخفیف بھی چاہے محال چلو ایک دن تو تخفیف ہو جائے دیکھو اب نیچے لکھا ہے مطلق چھٹی اور دینی تخفیف تو محال ہے مطلق چھٹی اور اور بولو سے نیچے لکھا ہے نہیں لکھا مطلق چھٹی اور دینی تخفیف تو محال ہے پر جو خفے سے باندھنا تخفیف کر دے ہوئے ہلکا کر دے ہوئے ہم سے ایک دن آزاد ایک دن تو عذاب کے اندر کچھ تخفیف ہو جائے اللہ کالو اولم تک ہوتا کم سوال خزانہ طریقہ ہے ہاں اس لیے اس لیے تو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر سب سے بڑا فضل ہے اللہ پاک کیا ہے فضل ہے جال کمل اللہ نے مبحد بنایا ہے توحیدی مذہب بھی عطا فرمایا ہے اس کا خاص مدد ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے سارے کہہ الحمد للہ کالو اولم تم سوال خادانہ اب خادن ان سے سوال کرے گا اے تم جو دنیا کے اندر شرک کرتے تھے تمہارے پاس تغمبر نہیں آئے تھے تمہارے پاس علماء تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے تمہیں دلائل نہیں پہنچے تھے کہ تم نے شرط کیا اور جہنم میں چلے گئے کالو اولم تک ہوتا تھی گم کہیں گے وہ خاص نہیں آیا نہیں تھی آتے تھے تمہارے پاس رسول تمہارے بل بجے نہ آتے واضح درائل لے کر کیا تمہارے پاس واضح درائل لے کر رسول نہیں آئے تھے کالو بلا کالو جوا اقرار مجرمین کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں آئے تھے میاں بلا آئے تھے قد جانا نویر ڈرانے والے آئے تھے لیکن فکر نا کلنا ماں نظر اللہ ہو ہم نے ان کو جٹھلا دیا اور ہم نے کہا خدا نے کچھ بھی نارے لیے نہیں دیا کالو بلا کہنے لگے کہیں گے کہ کیوں نہیں تاکہ کیوں نہیں یعنی آئے تھے ابل گا ملک کا ہمارا ساتھ لکھا ہے ساتھ حاشیے پر کیوں نہیں کالو فدو اس آیت کے اس لفظ کے دو معنی ہیں کالو فدو جو کتنی معنی ہیں پہلا معنی حاضرین پوچھیں گے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو مسئلہ سمجھانے کے لیے آئے ہوں وہ کہیں گے ہاں آئے تھے ہم نے سکھایا تھا تو وہ کہیں گے میاں اگر رسول آئے تھے سمجھایا تھا لیکن تم نے عمل نہ کیا